ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو پینتیس